نل سن لے آئلا سن لے آئلا بدل سلے آئلا ڈبی نا سلے آلا ڈیلا سلے آدل پڑیے سلے جی، یہ نام صلی علی شفیعنا جہان کے جان ہے تو سلے گے نبی را آیا عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقل دنگ میرا مان گے چانسے میرا رات اب ہائے تیرا مکان ہے کان گے نبی صلی ذکر کو ساری بہار ہشت کل پل ساری بہار ہشت کل پل چھوٹا سا ایک دان ہے سلے گان دے محمد دن سلے النا صلی علی محمد پیش نظر لو بابا سجدے کو دل ہے بے قرار پیش نظر بو لو سجدے کو دل ہے بے قرار تارا کیے سر کو ہاں کیے سر کو رو کیے ہاں یہی امتحان ہے صلی اللہ نبی نا صلی اللہ محمد پڑھیے صلی اللہ نبی نا صلی اللہ کچھ نہ پوش خلبو نے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے صلی اللہ نبی نا صلی اللہ محمد پڑھیے صلی اللہ نبی نا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ ارش پہ ترپا دھوم دھام فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترپا دھوم دھام کان جی دھر لگائیے کان جی دھر لگائیے تیری ہی داس تار گیس تجھ سا سیاہ دار کون ان سا شفیع ہے کہاں پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان گئے سلے آلا نبی نا سلے آلہ محمد کا ہو گیا اس کے لیے امان ہے سلے آلان بینا سلے آلہ ہماری سلے آلانبی نا سل گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے ہاں دولا ہمیں بھجوائیں گے آج نہیں تو کل اللہ سلے آیا سلے آیا چوم کر کے مدینہ چوم کر بولو میں ہم لگائیں گے آنکھوں میں ہم بسائیں گے پھر نات نبی سنائیں گے آج نہیں سہی سلے آیا ندی سلے آیا ہم نے منکر بیمان جائیں گے ہاں، منکر بھی بیمان جائیں گے آج نہیں تو کل سہی بڑی اللہ نبی نا صلی کا کا مزہ جس کو مزہ ناز نادا اٹھائے کیوں سلے آیا نبی نا پڑھیے سلے آیا نبی نا سلے آیا محمد سو نا سلے کرے خدا جا چلے موا روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزار ناز دوا اٹھائے کیوں سلے آلہ نبی نا ہو سے سلے آبی نا سلے خدا نہ خود سب سنگے در سے ہم کو خدا نہ صبر دے جانا ہے سر کو جا چکے ہاں جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں سن آیا نبی ندی حشر تک رہے بولو ہاتھوں میں حشر تک رہے بولو ہاتھوں میں حشر حس رگے پا پا پت سل نبی نا کو سر پہ کر ملے نالے نے فقط صلی سلے نبینا نا سلے نبینا سلے اللہ اشار وہ میری نظر کے سامنے میری نظر کے سامنے گنبد ہو وہ ہرا فقط صلی اللہ کے جان دے باقی ادموں میں ان کے جان دے اور تب نل کیش گر میں فقط صلی علی نبینا جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اسے گٹی دی جاتی ہے گٹی سمجھتے گٹی یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے شہد چڑھایا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اچھے انسان کے ساتھ گٹی دی جائے اچھے انسان کے تھرو کہ جب جب وہ اچھا انسان گٹی دے گا تو اس کے اثرات جو ہیں وہ اس بچے میں انشاءاللہ شاء گے تو ہو سکے تو سید صاحب جو ہوں ان سے بھی دلائی جائے اللہ کے ولیوں سے دلائی جائے تاکہ بچوں پر اثرات اس کے پڑھیں الحمدللہ ہم سنیوں کو امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی محبت جو ہے وہ گٹی میں پلائی گئی ہے یا یا رسول رسول اللہ زندہ اور جو دوسرے ہیں جو کبھی انکار مشکل میں کرتے ہیں تو کبھی یہ کرتے تھے کبھی وہ کرتے ہیں تو ان کی گٹی میں کیا ہے سنیے انکار مصطفیٰ گٹی میں تھے نجدی تیرا ٹھیکانا کیا نجدی تیرا کیا ارے تو تو کٹی پتنگ گئے سلے اللہ نبی نا سلے اللہ نسمی کی یہ اس کو کبھی نہ چھیڑنا سنی بڑا دبنگ گئے سلے اللہ نبی نا سلے اللہ کہیں کہ چھوڑ دو میرے آقا کہیں کہ چھوڑ دو یہ تو میرا ملنگ گے کہ چھوڑ دو میرے آقا کہے کہ چھوڑ دو میرے آقا کہے کہ چھوڑ دو بولو آقا کہے کہ چھوڑ دو یہ تو میرے